دعوت جہاد والوں کو بند کر دیا جائے گرفتار کر دیا جائے گھروں میں سے کیسٹیں ڈھونڈ کے توڑ دی جائیں جہادی تنظیموں میں اپنے گماشتے گھسا کر اندر سے انقلاب کا نعرہ دیا جائے سطح باتوں میں پڑھ کے جہاد کے اس لہلاحات گلشن کو خزاں کی نظر کر دیا جائے ماؤں بہنوں کی امیدوں پر اوس ڈالی جائے شہیدوں کے خون پر راکھ ڈالی جائے جہاد کی دعوت دینے والوں کو بدنام کیا جائے ذلیل کیا جائے رسوا کیا جائے انہیں اکابر کا دشمن بتایا جائے گھریلو طرز کی باتیں نکال کے ان پر کیس بنائے جائیں انہیں بند کیا جائے مسلمانوں اگر اس سازش کا مقابلہ نہ ہوا اللہ ہم سے جہاد کو چھین کر کسی اور قوم کو دے دے گا جہاد میں تو چلتا رہنا ہے ہم شہادت سے معروم ہو جائیں گے ہم دین مدین سے معروم ہو جائیں گے ہم نبی کی شفاعت سے معروم ہو جائیں گے ہماری قبروں کی آگ جلے گی اس صورتحال کے لیے تیار رہو کوئی گرفتار ہوتا ہے ہوتا رہے کوئی مارا جاتا ہے مارا جائے بچہ بچہ جہاد کا دائی بن جائے ایک ایک عورت جہاد کی دائیا بن جائے ایک ایک مرد جہاد کا دائی بن جائے جہاد کی پرانی آیات سیکھ لو حدیثوں کو سیکھ لو شہدا کے معطر خون کے واقعات یاد کر لو جب ہر بچہ دائی ہوگا کس کی کیسٹیں توڑیں گے جب ہر عالم دائی ہوگا کس کی کتابیں پھاڑیں گے جب ہر شخص خود جہاد کی دعوت دے گا جہاد ہمارے گھروں میں مہکتا رہے گا انشاءاللہ